Dear viewers of Madani channel, eggs seem like an ordinary food item, but what benefits has Almighty Allah kept in them for us? Let's learn in this report. دیکھنے میں سفید اور بیزوی شکل کا یہ خول نما انڈا تقریباً ہر ہی گھر کی افراد کی غذا کا حصہ بنتا ہے کوئی اسے صبح ناشتے میں استعمال کرتا ہے تو کوئی اپنی روز مرہ کی غذا میں انڈے کے ذائقے سے لطف اندوز ہوتا ہے انڈے کے استعمال کا اندازہ بازار میں موجود اس کی تعداد سے لگایا جا سکتا ہے روزانہ کی بنیاد پر اس کی خرید و فروخت میں کس حد تک اضافہ ہو گیا ہے تاہم گرمی ہو یا سردی انڈے کا استعمال ختم نہیں ہوتا البتہ موسمی تبدیلی کی وجہ سے اس کا استعمال محدود ہو جاتا ہے لہذا انڈے کی زردی بھی مختلف وٹامن سے بھرپور ہے تاہم انڈے کے بہت سے طبی فوائد بھی ہیں ایک جائزے کے مطابق انڈے میں پروٹین فاسفورس اور کیلشیم کی بھاری مقدار پائی جاتی ہے البتہ اس میں جو قابل ذکر طبی فوائد ہیں اس میں انڈے کے استعمال سے دماغ اور آنکھوں کو تقویت حاصل ہوتی ہے ماہر صحت کے مطابق انڈا کئی بیماریوں سے چھٹکارے میں معاون ثابت ہوتا ہے انڈا بہت فائدے مند ہے سردیوں میں بھی فائدے مند ہے اسی طرح فلو کے اندر بھی لیا جا سکتا ہے سردی لگ جاتی ہے اس کے اندر بھی لیا جا سکتا ہے یا کیلشیم کی کمی ہو وٹامنس کی کمی ہو منرلس کی کمی ہو تو اس کے اندر بھی چھوٹے یا بڑے انڈا لے سکتے ہیں تو اگر دوائی کے طور پہ علاج غذا کے طور پہ استعمال کریں تو ایک دن میں تین انڈا بھی لے سکتے ہیں سردی سے بچاؤ کے لیے یا وٹامنس کے لیے کیلشیم کے لیے لینا چاہتے ہیں ریسورسز کے طور پہ تو وہ دیسی انڈا لے سکتے ہیں مگر بوائل فرائی انڈا نہیں لیں ماہر صحت انڈے کے بیجا استعمال سے بھی گریز کرنے کا مشورہ تجویز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس میں بہت سے پروٹینز موجود ہوتے ہیں لہذا ضرورت کے تحت اسے استعمال کرنا چاہیے ورنہ زیادہ استعمال سے صحت پر برے اثرات مرتب ہونے کا خدشہ ہے جو ڈائبٹک کے پیشنٹ ہوں یا ہائپرٹینسو پیشنٹ ہوں یا ڈسکلیپیٹیمیا کے پیشنٹ ہوں ان پیشنٹ کے لیے انڈا زہر ہے اگر اسٹمک کی پرابلم ہے تو انڈا زہر ہے آپ کے اسٹمک کو خراب کر دے گا انڈا کھانے والے افراد اللہ کی اس نعمت کو طریقے سے استعمال کریں تو یہ یقیناً صحت کے لیے بہت مفید ہے انڈوں کا باقاعدگی کے ساتھ استعمال بہترین صحت کی ضمانت ہے کیمرہ مین حسنین رضا کے ساتھ محمد وقاص ستاری مدنی چینل